ابو غطیف حوزلی کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تھا کہ زہر کی اذان دی گئی تو انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی پھر عصر کے لیے اذان ہوئی تو انہوں نے دوبارہ وضو کیا میں نے انہیں کہا جب آپ بے وضو نہیں ہوئے تو نیا وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص با وضو ہوتے ہوئے وضو کرے اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جناب مصدق کی ہے جو محمد بن یحییٰ کی روایت سے زیادہ کامل ہے سننے ابو داود حدیث نمبر باسٹھ